بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ بھی عالم ان کال رسول ہو اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہی ہیں اللہ ان المنافقین القادم اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں اتخذوا جنة فصدوا عن سبيل اللہ انهم ساء ما کانو يعملون انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا سو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا یقیناً یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا ہے ذالک کبھی انََََََََََ ثم سما كا فارو فتوبى آلہ فہم لا یفقہون یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی يَقُولُوا علی يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ دا اور جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگیں گے اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات کو غور سے سنیں گے گویا کہ وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں یکسبون کل صحت علیہم ہر آواز کو وہ اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں ہم العدب یہ دشمن ہیں فحضر ہم پس ان سے بچیں قاتلہم اللہ انا یفقون اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بہکائے جاتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ او اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش طلب کرے رُؤُوسَهُمْ تو وہ اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں مستقبر اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رکتے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں سواء علیہم استغفرتا لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین یقین اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفقوا یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں حتیٰ کہ وہ بھاگ جائیں چلے جائیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اگر ہم مدینہ واپس گئے تو جو زیادہ عزت والے ہیں وہ ذلیل تر لوگوں کو ضرور نکال دیں گے ولی اللہ العزت ولی رسول والا کن المنافقین لا يعلمون اور عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے لیکن منافق لوگ نہیں جانتے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان پانے والے خسارہ اٹھانے والے ہیں وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ اور خرچ کرو اس چیز میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَرٍ قَرِيبٍ تو وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھ کو ایک قریب کی مدت تک مہلت کیوں نہیں دی فَأَصْفَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اور اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت آ جاتا ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے